وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں ابو العالیہ ربی بن انس قطع اور سدی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ آیت مشرقین عرب کے بارے میں اتری ہے انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اللہ ہم لوگوں سے بات کر کے کیوں نہیں بتا دیتا کہ اس نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اس رائے کے مطابق آیت میں الزین من قبل سے مراد یہود و نصارہ ہیں مجاہد کی رائے ہے کہ یہ آیت نصارہ کے بارے میں اتری ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رافع بن حرملہ یہودی نے اعتراض کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی حافظ ابن کثیر اور شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی یہاں آیت سے مراد مشرقین کی مرضی کی نشانیاں ہیں جن سے ان کی عقل فاسد اور جرت اللہ کا پتہ چلتا ہے مشرقین مکہ اس قسم کے سوالات ہمیشہ ہی کیا کرتے تھے کہتے تھے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتی تھی ورنہ اللہ نے تو نشانیاں ہمیشہ ہی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کے ساتھ بھیجی ہیں ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہیں مشرقین عرب اور یہود و نصارہ کے دل کفر و عناد اور سرکشی میں ایک دوسرے جیسے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں ایمان و یقین والوں کے لیے وہ نشانیاں کافی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں